بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ولمسلا عرفا قسم ہے ان کی جو معمول کے مطابق یا معروف طریقے سے چھوڑی گئی ہیں فل عصفا پھر جو تند ہو کر تیز چلنے والیاں ہیں وہ نشرا اور پھیلانے والیاں ہیں خوب پھیلانا فل فارقاتی فرقہ پھر جدا جدا کر دینے والیاں ہیں فل ملکیات پھر جو ذکر ڈالنے والیاں ہیں عذرن او نذرا عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے انما توعدون یقیناً جس کا تم وعدہ دیے جانے دیے گئے ہو وہ واقع ہی ہونے والا ہے فائدن تم ست تو جب ستارے مٹا دیے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ پوری جت اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑ ریزا ریزا کر دیے جائیں گے وَإِذَا ادھر اُقِّتَتْ اور جب رسول وقت پر جمع کیے جائیں گے یومن اجلت کس دن کے لیے تاخیر کی گئی لیوم الفصل فیصلے کے دن کے لیے وما ادرا کما یوم الفصل اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے ویل یوم عید المقدبین اس دن جٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے علم نہلک الاولین کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا ثم نتبعهم الاخرین پھر ہم نے ان کے بعد دوسروں کو پیچھے بھیجا کذالک نفعل بالمجرمین اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں وہی روئیں یوم للمکذبین اس دن ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لیے الم نخلقکم من ماء مہین کیا ہم نے تمہیں ایک گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا فجعلناه فی قرار مکین تو ہم نے اس کو بنا دیا فی قرار مکین مضبوط جائے قرار میں الا قدر معلوم ایک معلوم اندازے تک فقدرنا فنعم القادرون سو ہم نے اندازہ لگایا تو ہم اچھا اندازہ لگانے والے ہیں ویل یوم للمکذبین اس دن جٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے الم نجعل الارض کفاتا کہ ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا احیاء و امواتا زندوں اور مردوں کو وجعلنا فیہا رواسی شامخات و اسقیناکم ما انفراتا اور ہم نے اس میں بنائے ہیں پہاڑ اونچے اونچے اور ہم نے تم کو پلایا ٹھنڈا پانی یا میٹھا پانی فرات وہ پانی جو ٹھنڈا اور میٹھا ہو دونوں صفات ہو ویل یوم للمکذبین اس دن ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لیے ان طریقو الی ما کنتم به تکذبون چلو اس کی طرف جسے تم جٹلاتے تھے ان طریقو الی ذل ذی ثلاث شعب چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے لا ولا یغنی من اللہ نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ ہی شعلے سے کسی کام آتا ہے انہا ترمی بشرر کل قصر وہ ایسے شرارے ایسے انگارے پھینکتا ہے جو کہ محل جیسے ہیں یعنی بڑے بڑے کا انہا جی ہاں کہ جمالتن سفر گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں وہی یوم المقدبین اس دن ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لیے ہادا یوم ينتقون یہ وہ دن ہے کہ وہ نہیں بولیں گے ولا یؤذن لهم فيعتذرون اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر گھڑیں عذر بیان کریں اس دن ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لیے یوم الفصل جمعناکم الاولین یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کیا فان کان لکم کید اگر تمہارے لیے کوئی خفیہ تدبیر ہے یا کوئی چال ہے تو چال چل لو ویل یوم یوم للمکذبین اس دن ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لیے اند المتقین فی ذلال معیون یقیناً پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے وفوا کی ہم اما یشتہون اور میووں میں جس سے وہ چاہیں گے کلو و شرابو ہنی ام بیما کن تم تعملون کھاؤ پیو ہنی ان مزے سے اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے انا کلال کا نجل محسنین اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ویل یوم عدل المقدبین اس دن ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لیے کلو تمتع کلیل ان مجرمون تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو یقیناً تم مجرم ہو ویل یوم عدل المقدبین اس دن جٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو وہ رکو نہیں کرتے یا انہیں کہا جائے جھک جاؤ وہ نہیں جھکتے وہی روئی یوم اس دن جٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے ابھی حدیث پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے